السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین واشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشد ان محمد عبدہ ورسوله بلغ الرسالہ وعد الامانہ ونصح الامہ وترکہ على البیضاء لیلہا کنہاریہا لا یزیغ عنہا الا حالک صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اہتدا بہدہ وستن بسنتہ یلی یومی دین وبعد معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و سامعین ایک لمبے عرصے کے بعد آپ لوگوں سے روبو روبرو ہونے کی توفیق مل رہی ہے اس پر ہم اللہ رب العامن کا شکر ادا کرتے ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام تک ہماری گفتگو پہنچی تھی آج کے درس میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے جو تیسری بڑی نشانی ہے یا جوج اور ماجوج کا خروج یعنی ان کا نکلنا اس موضوع پر اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور حق پر قائم رکھے اور حق کی نشر و اشاعت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں ان مشکلات اور پریشانیوں پر اللہ رب العامن ہمیں صبر کی توفیق دامین رب العالمین جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آجوج اور معجوج یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ انسانوں کی نسل سے ہوں گے ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی بال سرخی مائل ہوں گے اور ان کے چہرے چوڑے اور موٹے ہوں گے یہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوں گے دجال کے قتل کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا دجال کے قتل کے بعد یہ قوم ظاہر ہوگی اور نکلے گی اور اتنی تیزی سے ہر طرف پھیل جائے گی کہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتی ہوئی محسوس ہوگی اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے ان کے نکلنے کا یاجور ماجوج کے نام کے ساتھ سور کہو جو جمعہ کے دن پڑھنا مصنون ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مرد صالح ذوالقرن کا ذکر کیا ہے اور ذوالقرن نے جو بند باندھا ہے جو دیوار کھڑی کر دی اس دیوار کا بھی اللہ حرب العامن نے ذکر کیا ہے ایسے ہی دیگر صورتوں میں بھی ان کی طرف اشارہ ملتا ہے تو ان کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے اور متواتر حدیثوں کے اندر بھی ہے اسی لیے اگر کوئی ان کے نکلنے کا یا یاجوج ماجوج کا انکار کرتا ہے تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے اس دور کے ایک عظیم علامہ مفتی امام باز رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کا یاجوج ماجوج کا اور مہدی علیہ السلام کے آنے کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے تو انہوں نے فرمایا جہاں تک یاجوج اور ماجوج عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی بات ہے تو اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو یہ ارتداد ہے یہ کفر ہے رہی بات مہدی علیہ السلام کے تعلق سے تو اس کے بارے میں چونکہ پہلے بھی لوگوں نے اشکال ظاہر کیا لہذا اس کے بارے میں علماء یہاں اختلاف ہے لیکن اس میں بھی راجہ بات اور جو اظہر ظاہر ہے اور جو حق کے قریب ہے زیادہ وہ یہ ہے کہ ان کا انکار کرنا بھی کفر ہے یعنی مہدی علیہ السلام کے ظہور کا کیونکہ متواتر حدیثوں سے ان کے ظہور کا ذکر ملتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق ہیں تو اگر کوئی یا جو ماجوج کا انکار کر دے تو وہ انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے اس پر حجت قائم کی جائے گی اگر وہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا اور یہ جو مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے گا تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا ایک عمومی بات ہے ایک عمومی مسئلہ ہی ہے لیکن کسی آدمی پر بے نہیں حکم لگانے کے لیے اس پر حجت قائم کرنا ضروری ہوگا ہو سکتا ہے اس کے پاس علم نہ ہو جاہل ہو لا علم ہو نیا مسلمان ہو یا اس نے زبردستی اسے زبردستی یہ بات کہلوائی گئی ہو جب تمام شرطیں پوری پائی جائیں گی اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اس کے بعد اس پر حکم لگایا جائے گا اور حکم عام لوگ نہیں بلکہ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ لگائیں گے حجت قائم کرنے کے بعد تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اگر کوئی یاجوج ماجوج کا انکار کر دیتا ہے تو گویا کہ قرآن کا انکار کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے اور اس پر اجماع ہے اس پر اجماع ہے علماء نے اس کے تعلق سے کتابیں لکھی ہیں اور اس کے بارے میں اجماع نقل کیا ہے یاجوج ماجوج کے نکلنے کے تعلق سے قرآن میں سراحت کے ساتھ اللہ رب العام نے بیان کیا لہذا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک عالم کا فتویٰ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا سورہ کہب میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا ہے اور جو مرد صالح نیک انسان اور بادشاہ تھے ان انہوں نے ان کے لیے جو دیوار کھڑی کر دی ہے وہ اس دیوار کے اندر محسور ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی پھٹ جائے گی اور وہ لوگ دیوار سے باہر نکل آئیں گے سور کہا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت ساری آیتیں ہیں میں آخری آیت اس مسئلے کے تعلق سے کہ قالح دا رحمت من ربی فعید جا و ادوربی جا الہ دکا وکان وعد ادوربی حقا کہ یہ میرے رب کی صرف مہربانی ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے کہ میں نے یہ دیوار کھڑی کر دی جس دیوار کے پیچھے یہ لوگ محصور ہو گئے ہیں بند ہو گئے ہیں جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وعدہ آ جائے گا یعنی قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا تو ایسی صورت میں اللہ رب العامین اسے زمیں بوس کر دے گا دیوار کو اللہ تعالیٰ توڑ دے گا وکان واد و ربی حقہ اور میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے لہذا یہ لوگ موجود ہیں آج بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور یہ لوگ کہاں ہیں ہمیں کہیں نظر نہیں آئے لہذا یہ لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہتے ایک فسانہ ہے یہ یہ اوہام ہیں خیالات ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیو حقیقت ہے یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے یہ کوئی فسانہ اور اوہام اور خرافات نہیں ہے بلکہ یہ اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا یہ انسان کی نسل میں سے ہوں گے جیسا کہ حدیثوں سے باقاعدہ اس کا ثبوت ملتا ہے اور یہ جس دیوار کے پیچھے ہیں محسور اس دیوار سے نکلنے کے لیے صبح و شام یہ اس دیوار کو کھودتے ہیں چاٹتے ہیں لیکن جب دوسرے دن آ کر کے دیکھتے ہیں تو دیوار اپنی اصلی حالت پر پھر چلی جاتی ہے جس روز و شام کو انشاءاللہ کہہ کر جائیں گے اس سے اگلے روز ہی دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے مرنے کے بعد جانور ان کی لاشیں کھا کر کھا کھا کر کے موٹے ہو جائیں گے جیسا کہ ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعا نظر آ جائے تو ان کا امیر یا بادشاہ کہتا ہے واپس چلو کل دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ پہلی سے زیادہ سخت حالت پہ لوٹا دیتا ہے جب ان کے نکلنے کا وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہے گا تو دیوار کھو دیں گے جب سورج کی شعا نظر آنے لگے گی تو ان کا امیر کہے گا چلو چلتے ہیں انشاءاللہ اللہ باقی کل کھو دیں گے اور جب وہ انشاءاللہ اللہ کہہ دیں گے تو اگلے روز دیوار اسی حالت پر رہے گی جس پر وہ چھوڑ کر گئے تھے پھر کھودنا شروع کر دیں گے اور باہر لوگوں کے پاس آ جائیں گے اور پانی ختم کر ڈالیں گے یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی پانی ختم ہو جائے گا سمجھ لیجئے لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ گزی ہو جائیں گے وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے جس پر وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو شکست دے دی اب آسمان والوں کو بھی ہم نے مغلوب کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دے گا جس سے وہ مر جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کر کے موٹے تازے ہو جائیں گے ابن ماجہ کی حدیث ہے امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور صحیحہ کے اندر اسے بیان کیا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی انسانوں میں سے ہوں گے یہ پانی بھی پیئیں گے کھائیں گے بھی اور اس طریقے سے بد دعا کریں گے تو ان کی بدوا کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے اور پھر اس کے بعد دنیا ان کے ظلم اور فساد سے محفوظ ہو جائے گی عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو کوہ تور پر لے کر چلے جائیں گے اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر دیں گے یعنی جو لوگ کوہ طور پر چلے جائیں گے ان کے علاوہ جو لوگ باقی بچے ہوں گے دنیا کے اندر ان کو یہ لوگ قتل کر دیں گے ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی آدھی تعداد بحیر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی بحیر تبریہ یہ جو ہے یہ فلسطین کے شمال میں اردن کی سرحد پر جارڈن کی سرحد پر واقع ایک بڑی جھیل کا نام ہے اسے بحر الجلیل بھی کہا جاتا ہے اور اسی سے اردن کی نہر نکلتی ہے تو ان کی جو آدھی تعداد ہوگی وہ اس کا سارا پانی پی جائے گی بڑی طاقتور اور فسادی قوم ہوگی اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تیر خون آلود زمین پر گریں گے تو وہ کہیں گے ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک لمبی روایت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العامی علیہ اسلام کی طرف وہی کرے گا کہ ہم نے ایسی مخلوق نکالی ہے جس سے لڑائی کرنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے لہذا میرے مومن مندوں کو کوہ تور پر لے کر کے چلے جائیں اس کے بعد اللہ تعالی آجوج ماجوج کو نکالے گا جو ہر اونچائی سے کود کر بھاگیں گے ان کا پہلا حصہ جب بحیر تبریہ سے گزرے گا اور میں نے بتایا کہ فلسطین کے شمال میں اردن کی سرحد پر یہ جھیل واقع ہے جب یہ لوگ وہاں سے گزریں گے تو سارا پانی پی جائیں گے اور جب ان کا آخری حصہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا پہلے تو یہاں پانی تھا پھر وہ چلیں گے تو گھنے درختوں والے پہاڑ کے پاس پہنچ جائیں گے یعنی بیت المقدس کے پاس اور کہیں گے ہم نے زمین میں بسنے والی مخلوق کو ختم کر دیا اب آؤ آسمان والوں کو قطر کر دیتے ہیں وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون میں ڈوبا ہوا واپس کرے گا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام مومن بندوں کے ساتھ کوہ تور پر محسور ہوں گے یہاں تک اور وہاں جو لوگ ہوں گے بے حال ہوں گے یہاں تک کہ ایک بیل سر سو دینار سے بہتر ہوگا چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دے گا یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں یہ انسان ہوں گے ان کا جسم ہوگا یہ پانی پیئیں گے کھانا کھائیں گے ان کو بیماری لاحق گیا ایسا نہیں کوئی فسانہ ہے یا کوئی خیالی پلاؤ ہے یا کوئی اوہام اور خرافات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ انسانوں میں سے ہوں گے تو وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دے گا جس سے وہ سارے کے سارے ایک آدمی کی طرح مرے پڑے ہوں گے یعنی سارے لوگ مر جائیں گے ایک وقت میں اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے لیکن زمین پر ایک بالش بھی زمین نہیں بچی ہوگی جہاں یاجوج اور ماجوج کی لاش نہ ہو اور اس کی بدبو نہ ہو اب پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالی سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کی گردنیں دو کوہون والے بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی یعنی اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے کہ ان کی جو گردنیں ہوں گی دو کوہان والے اونٹ بڑے بڑے اونٹ اونٹوں کے برابر ہوں گے یعنی اونٹ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اونٹ کے اندر ایک کوہان اور کچھ اونٹ ایسے ہوتے ہیں ان کی نسل کہ اس کے اندر دو کوہان ہوتی ہے کوہان جو اس کے گردن کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہاں گوشت جمع ہوتا ہے اسے کوہان کہا جاتا ہے اور ہمارے یہاں ہندی اور دیہاتی زبان میں ڈلہ کہتے ہیں اسے جیسے بیل کا ہوتا نا ڈلہ یا جسے ہماری زبان میں دیہاتی زبان میں لوگ کہتے ہیں تو اسے کوہان تو بڑے بڑے اونٹوں کے دو کوہانوں کے برابر ان کی گردنیں ہوں گی وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر کے پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جس کا پانی ہر گھر اور ہر خیمے میں داخل ہو جائے گا اور زمین دھو اٹھے گی اور زمین آئینے کے مان صاف و شفاف ہو جائے گی پھر زمین کو حکم ہوگا تو پودے اگائے گی اور اپنی برکت لوٹا دے گی اس وقت ایک کنار اس وقت ایک انار پوری ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے کے نیچے پوری ایک جماعت سایہ حاصل کر سکے گی اللہ تعالیٰ دودھ میں خوب برکت ڈال دے گا یہاں تک کہ ایک اونٹنی کا دودھ بڑی بڑی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا اور ایک موٹی گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور ایک موٹی بکری کا دودھ پورے خاندان اور پورے رشتے داروں کے لیے کافی ہوگا لوگ آسودہ حال زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے تک اثر کرے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی اب صرف بدترین لوگ باقی رہیں گے وہ کھلے عام جانوروں کی طرح عورتوں کے پاس جائیں گے انہیں برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفتن و اشرات الصاح باب ذکر دجال اس کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے جو قیامت سے متعلق حدیث ہے اس میں آجوج اور معجوج کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ آجوج ماجوج نکلیں گے اور ان کے فساد سے زمین کرا رہی ہوگی اور پھر دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد ان کی ہلاکت ہو جائے گی اور پھر اللہ ابامین بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں جا کر کے پھینک آئیں گے اس سے معلوم ہوا کہ یہ قیامت کے جب قریب قیامت ہوگی اس وقت یہ واقعہ پیش آئے گا آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ واقع ہو چکا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو امریکہ اور یورپ اور یہ جو غیر مسلم اقوام ہیں یورپ وغیرہ وہ ان سے مراد ہیں میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ قومیں تھیں یہود و نصارہ تھے آپ نے ان کو بن الاسفر قرار دیا ہے زرد رنگ والے سفید گورے لوگ اللہ کے سر کے زمانے میں یہ لوگ موجود تھے تو آپ نے ان کو تو آجوج ماجوج نہیں قرار دیا لہذا ان لوگوں کے آجوج ماجوج قرار دینا یہ حدیثوں کا انکار ہے غلط تعویل ہے یہ یہ انسان ہوں گے اور انسانوں کی نسل میں سے ہوں گے یہ حقیقت ہیں قرآن میں اللہ رب اس کا ذکر کیا ہے لہذا اس کا انکار کرنا میرے بھائیوں یہ کیا ہے یہ یہ انکار کرنا یہ کفر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج تک ہمیں دیوار ہی نہیں ملی جس دیوار کے اندر یہ لوگ محسور ہیں نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز موجود نہیں ہے آج بڑے بڑے جہاز غائب ہو جاتے ہیں سمندروں کے اندر گم ہو جاتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں پوری دنیا ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے اس سمندر کے اندر اس جہاز کا کوئی پتہ نہیں لگا پاتے ہیں تو پتہ نہ لگا پانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز موجود نہیں ہے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے کتنے ایسے علاقے ہیں کتنے ایسے بر اعظم سمجھ لیجئے یا بر اعظموں کے ایسے علاقے جہاں انسان کی پہنچ ہی نہیں ہے انسان پہنچ ہی نہیں سکتا ابھی تک وہاں پہنچا ہی نہیں ہے کتنے ایسے سمندر تھے جنہیں پاٹ کر کے لوگوں نے وہاں پر آبادیاں قائم کر دیں کتنے ایسے سمندر کے کنارے لوگ رہنے والے تھے جو ان کی آبادیاں ختم ہو گئیں اور اس طریقے سمندر بدل گیا وہ ایسے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں سمندروں کو پار کر کے لوگ آبادیاں بنا لیتے ہیں لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں یا وہاں آبادیاں تھیں سب علاقوں برباد ہو گئے سمندر کے کنارے سب برباد ہو گیا اور وہ پورا سمندر بن گیا جھیل بن گیا ایسے بہت ساری چیزیں اور ایسے بہت سارے علاقے پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر لہذا اس کا نہ ملنا یا اس کا نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز دنیا کے اندر موجود نہیں ہے انسان کتنی بھی ترقی کر جائے اس کا علم محدود ہے اس کے علم کے اندر کمی ہے اللہ ہر برامن کا علم وسیع ہے غیر محدود ہے لہذا یہ کہہ کر کے انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے یہ مغیبات میں سے ہے غیب کی چیزوں میں سے ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے غیب کی چیزوں کے بارے میں اصل یہ ہے کہ ہمیں اس کی تصدیق کرنا ہے کیونکہ صادق مزدوق نے خبر دی ہے اللہ نے خبر دی ہے جو سب کا خالق و مالک ہے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے لہذا اس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے وہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا انہوں نے بیان دی کیا ہے اور حدیثوں کے اندر اسے بیان کیا ہے آپ نے اور وہ حدیثیں متواتر حدیثیں ہیں لہذا اس کے بارے میں شک کرنا بھی یہ کفر ہے ان کا انکار کرنا تو کفر ہے ہی ہے لہذا یہ ثابت شدہ چیز ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے علماء نے باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے میں کس کس عالم کا نام لوں کس کس عالم کا نام لیا جائے یہ قیامت کے ایمان میں باقاعدہ اس پر ایمان لانا بھی داخل اور شامل ہے کہ ایسی قوم نکلے گی جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے پرانے مقدس کے اندر کیا ہے یاجوج ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ ہوتا رہے گا جیسا کہ وہ سید الخدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ آجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی بیت اللہ بیت اللہ کا حج اور اس کا عمرہ باقی رہے گا لہذا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ حرب الامین ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے حق پر قائم رکھے صلب صالحین کی منہج اور عقیدے پر قائم رکھے امین رب العالمین و جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صابعم اجمعین و السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ